اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوہے کہ کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا